السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمين ولاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وعلى اصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد معزز ناظرین و سامعین مشاہدین مشاہدین و مشاہدات و سامعات قیامت کی نشانیوں کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے بطور تمہید درس پانچ درس یا چار درس اس سے پہلے ہو چکے ہیں آج پانچواں درس ہے اور آج سے انشاءاللہ شاء ہم چھوٹی نشانیوں کا تذکرہ شروع کریں گے پہلے ہم ان نشانیوں کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے جو نشانیاں واقع ہو چکی ہیں اور چھوٹی ہیں جی آج انشاءاللہ ہم دو نشانیوں پر گفتگو کریں گے پہلی نشانی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے پیشوا اور رہبر پوری دنیا کے امام سب سے افضل اس کائنات کے اندر شفیع المضربین امام الموحدین جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت یہ بھی قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نشانیاں جو قیامت کی ہیں وہ شرحی ہیں ایسی بات نہیں ہے بہت ساری نشانیاں نشانیاں ایسی ہیں جو خیر ہیں جیسے آپ کی بے بیت المقدس کی فتح اور دیگر چیزیں تو آپ کی بے بھی یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے سہار بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی یہ اور انگوٹھے کو اس طرح قریب کرتے ہوئے فرمایا بویشت و سیاحتوں کا حاطین کہ میں اور قیامت ان دونوں انگلیوں کی طرح ساتھ ساتھ بھیجے گئے ہیں تو یہ یعنی آپ کی بےست کے بعد ہی قیامت قائم ہوگی تو آپ کی بےست بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اس طریقے سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے انگلی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو اکٹھا کیا اور آپ نے فرمایا کہ میں اور قیامت دونوں ان انگلیوں کی طرح بھیجے گئے ہیں تو گویا کہ دو طرح کی حدیثیں ہیں ایک تو انگوٹھے کی حدیث ہے اور ایک شہادت کی انگلی کہ آپ نے دونوں کو اس طریقے سے فرمایا کہ ہم میں اور قیامت ان دونوں انگلیوں کی طرح ساتھ ساتھ بھیجے گئے ہیں اور دوسری جو حدیث ہے وہ بھی بخار مسلم کی ہے جس میں شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو آپ نے ایک ساتھ اکٹھا کیا اور کہا کہ اس طریقے سے ہم دونوں ایک ساتھ بھیجے گئے ہیں اس کا دو معنی ہے ایک معنی تو علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جس طریقے شہاد کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان کوئی انگلی نہیں ہوتی ٹھیک ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا یا جس طریقے شہاد کی انگلی ہے اور درمیانی انگلی ہے دونوں کے درمیان کوئی اور انگلی نہیں ہے ایسے ہی اباب کے بعد کوئی دوسرا نبی قیامت تک نہیں آئے گا کیونکہ آپ آخری نبی ہیں اللہ رب العالمین نے آپ کو آخری نبی بنا کر کے دنیا کے اندر مبوس فرمایا اور یہ آپ کی جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں انہی میں سے ایک اہم ترین خصوصیت کہ آپ پر اللہ رب العالمین نے نبوت کو ختم کر دیا رسالت اور نبوت کا دروازہ بند کر دیا اب آپ کے بعد کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آئے گا آپ پوری کائنات والوں کے لیے نبی ہیں آپ کی شریعت پوری دنیا والوں کے لیے شریعت ہے چاہے یہودی ہوں نسرانی دنیا کے کسی بھی دھرم اور مذہب کے ماننے والے ہوں ان سب کا دھرم اور مذہب ختم ہو گیا ہے اب آپ کی شریعت سب کے لیے ناسک ہے اور آپ پر ایمان لانا سب کے لیے ضروری ہے اگر کوئی آپ پر ایمان نہیں لاتا ہے سابقہ تمام نبیوں پر اس کا ایمان ہے تو وہ مسلمان نہیں جنت کے اندر نہیں جا سکتا اگرچہ وہ تمام نبیوں پر ایمان رکھتا ہے ہمارے نبی کو چھوڑ کر کے جیسے عیسائی کرسچین ہیں ان کا تمام نبیوں پر ایمان ہے ہمارے نبی پر ان کا ایمان نہیں تو وہ کبھی بھی جنت کے اندر نہیں جائیں گے اس وقت ہمارے نبی کی بے کے بعد جو اہل کتاب ہیں جو سابقہ کسی بھی آسمانی دھرم کے ماننے والے ہیں یا مذہب کے ماننے والے شریعت کے وہ سب کے سب ان کی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں ان کی شریعتیں ختم ہو گئی ہیں اللہ رب العالمین نے آپ کو آخر نبی رسول بنا کر کے دنیا کے اندر مبوس بنایا اس لیے آپ پر ایمان لانا ضروری ہے آپ پر ایمان لائے بغیر کوئی جنت کے اندر نہیں جا سکتا ہمارے بھی ایک حدیث ہے ہماری اس امت میں سے جو بھی یہودی ہو نسرانی میری بات سنے ہمارے پر ایمان نہ لائے تو جہنم کے اندر جائے گا یہ بخاری مسلم کی روایت ہے تو آپ پر ایمان لانا ضروری ہے آپ کی بے اور آپ کی نبوت نے سابقہ تمام شریعتوں کو ختم کر دیا تو ایک معنی تو یہ بیان کیا گیا کہ آپ آخری نبی ہیں اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح دونوں انگلیاں قریب ہیں اور ان میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے اسی طریقے سے قیامت بھی بالکل قریب ہے جیسا کہ اللہ اقبام نے خود فرمایا اختربتی سعت الشق القمر قیامت قریب ہو چکی ہے اور چاند پھٹ گیا تو قیامت بہت قریب ہے اور آنے والی ہر چیز قریب ہوتی ہے تو یہ قیامت بہت قریب ہے کب قیام ہوگی اللہ ہر ملام زیادہ بہتر جانتا ہے تو یہ پہلی نشانی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے دوسری جو نشانی ہے وہ آپ کی وفات ہے یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اس کی دلیل صحیح مسلم اور صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ او بن مالک رضی اللہ اور فرماتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ چمڑے کے خیمے میں تشریف فرما تھے تو آپ نے فرمایا قیامت سے قبل چھ علامت شمار کر لو اور یہاں پر جو علامتیں ہیں یہ سب جو ہے چھوٹی چھوٹی علامتیں بڑی علامتیں نہیں ہیں میری موت سب سے پہلے آپ نے اپنی موت کو گنایا سب سے پہلے کہا میری موت بیت المقدس کی فتح نمبر دو نمبر تین پھر کثیر الوقوع موت جو تم میں بکریوں میں قواس نامی بیماری کی طرح پھیل جائے گی قواس ایک بیماری ہے جو بکریوں کے اندر پھیلتی ہے تو بکریاں مر جاتی ہیں تو اسی طریقے سے ایک بیماری ہوگی جس میں بہت زیادہ لوگوں کی وفات ہوگی لوگوں کی موتیں ہوگی پھر مال کی فراوانی چوتھی نشانی آپ نے فرمائی حتیٰ کی آدمی کو سو سو دینار دیا جائے گا پھر بھی وہ ناراض رہے گا یعنی سو دینار کی ایک حیثیت ہے لیکن پھر بھی مال بہت زیادہ چونکہ کثرت ہوگی لوگوں کے درمیان تو سو دینار بھی ملے گا تو اسے کم سمجھے گا وہ پھر پانچویں نشانی آپ نے سنا کہ ایک فتنہ ہوگا جو عرب کے ہر گھر میں داخل ہو جائے گا پھر چھٹی نشانی آپ نے فرمائی پھر تمہارے اور بنو اسفر اور بنو اسفر اسمراد اہل کتاب یعنی اہل روم ہیں یعنی جو یورپ اور امریکہ آج کی اسلام انہیں کہا جا سکتا ہے کہ درمیان جنگ بندی پر سلح ہوگی وہ بدہدی کریں گے اور اسی جھنڈوں کے تحت جمع ہو کر وہ تمہارے پاس آئیں گے ہر جھنڈے کے نیچے بارہ ہزار کا لشکر ہوگا تو آپ نے چھ نشانیاں بیان فرمائی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے روایت ہے اور سب سے پہلی نشانی آپ نے فرمائی کہ اپنی موت تو آپ کی موت ہو چکی ہے آپ دنیا سے جا چکے ہیں جیسے اور دنیا کے اندر بھی آئے دنیا سے چلے گئے اس طریقے سے آپ بھی دنیا سے جا چکے ہیں آپ کی وفات ہو چکی ہے اور بلا شبہ آپ کی وفات بہت بڑی مصیبت تھی اور اس کائنات کا ایک عظیم حادثہ تھا اور آپ کی وفات سے سابق رام کی آنکھوں میں دنیا تاریخ ہو گئی کیونکہ آپ کی وفات سے آسمان سے وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا جبریل امین کا نزول ختم ہو گیا اور اس طریقے سے اس دنیا سے ایک نبی کا وجود ختم ہو گیا اور آپ دنیا سے چلے گئے تو بلا شبہ آپ کی وفات بہت بڑی مصیبت تھی امت کے لیے کائنات کے لیے اور آپ کی وفات کے بعد ہی فتنوں کا دور سمجھ لیجئے شروع ہوا آپ کے وفات کے بعد ہی مرتد ہو گئے لوگ اور سے تین بستیاں ایسی تھیں تین شہر جو دین پر قائم رہے باقی سارے کے سارے مرتد ہو گئے تھے ایک تو مدینہ نمبر دو مکہ اور تیسرا طائف یہ تین ایسی بستیاں یا شہر تھے جو فتنے سے فتنے ابتدا سے محفوظ رہے ورنہ اور بھی جو زید العرب کے اندر شہر تھے آبادیاں تھیں گاؤں اور علاقے تھے سب کے سب ارتداد کا شکار ہو گئے کسی نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے اور اس طریقے سے کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا کچھ لوگ بت پرستی کی طرف چلے گئے دین اسلام کو چھوڑ دیا تو اس طریقے سے ارتداد کی بہت بڑی لہر چلی لیکن اللہ رب العالمین نے صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ثبات خدمی اور ان کی دور رسی اور اس طریقے سے ان کی شجاعت اور بہادری اور ان کے عزم اور قوت اور فیصلے سے اللہ رب العالمین نے اس ارتداد کو ختم کیا بہت بڑا فتنہ تھا سمجھ لیجئے یا بہت بڑی مصیبت تھی اس امت کے اوپر اس سے بڑی مصیبت نہیں کہی جا سکتی کوئی اس امت پر جو سب سے بڑی مصیبت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد جو لوگوں کا ارتداد تھا دنیا سے چلا جو ہے یعنی دین اسلام کا چھوڑ دینا مرتد ہو جانا یہ بہت بڑا حادثہ تھا اس امت کے لیے لیکن اللہ رب العالمین نے اس حادثے کو ختم کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے اور اس ارتداد کے ختم کرنے کے لیے باقاعدہ انہوں نے صحابہ کو بھیجا اور لشکر کو بھیجا اور جہاں جہاں لشکر گیا سب کے دلوں کے اندر روب چھا گیا اور یہ سمجھنے لگے کہ بھائی اب یہ تو یہ دین قائم ہے اور قائم رہے گا لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اب مسلمان ختم ہو جائیں گے اسلامی حکومت ختم ہو جائے گی آپ کی وفات ہوگی لہذا سب ختم ہو جائے گا تو اس لیے بہت سارے لوگ اکثر لوگ مرتد ہو گئے تھے دین اسلام کو چھوڑ دیا تھا اس وقت اللہ رب العامی نے بکر صدیق کے ذریعے سے دین اسلام کو دنیا کے اندر باقی رکھا اس لیے پوری انسانیت پر پورے مسلمانوں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا احسان ہے بہت بڑا احسان ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے دین کو باقی رکھا قائم رکھا ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابو بکر صدیق کے ذریعے سے دین اسلام کو باقی رکھا ورنہ دنیا میں کوئی اللہ کے لیے سجدہ کرنے والا باقی نہیں رہتا سب کے سب مرتد ہو جاتے سب دین اسلام کو چھوڑ دیتے تو اللہ تعالیٰ کا دین ہے قیامت کے آخری صبح تک باقی رہے گا آج کے جو حالات ہیں ان حالات میں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو کے حالات اس سے زیادہ خطرناک تھے اس سے زیادہ پیچیدہ اور خطرناک تھے آپ کے وفات کے بعد جو حالات بنے لیکن کیا دین ختم ہو گیا نہیں دین باقی رہا اور باقی رہے گا قیامت تک اس لیے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے صبر کرنا چاہیے ثابت قدمی کے لیے دعا کرنی چاہیے اور اس طریقے سے دین پر عمل پیرا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا دین ہے اللہ تعالیٰ اسے باقی رکھے گا قیامت تک رہے گا جب تک دنیا میں مسلمان ہیں دنیا قیامت نہیں قائم ہوگی قیامت ان لوگوں پر قائم ہوگی جو مشرقین ہوں گے اللہ پر ایمان نہ لانے والے لوگ ہوں گے ان پر قیامت قائم ہوگی اس لیے انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے یقیناً تکلیف ہوتی ہے مسلمانوں کی زبوحالی اور پستی دیکھ کر کے لیکن یہ ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے ہمارے برے کرتوت کا نتیجہ ہے ہمارے ایمان میں کمی توحید کے اندر کمی اور اس اخلاق کے اندر کمی آج دیکھیں مسلمان شرک کرتا ہے مسلمان کفر کرتا ہے مسلمان یعنی گر اخلاق کے اندر گراوٹ معاملات کے اندر گراوٹ اور شرک جیسی خطرناک جس کے جو مسلمانوں کی پہچان تھی توحید وہ توحید اتنی عظیم قوت اور دولت اور سرمایہ اسے مسلمانوں نے چھوڑ دیا تو اس طریقے سے ظاہر بات ہے کہ اس کا خمیازہ تو ہمیں بھگتنا پڑے گا تو جب تک دین کے اندر مکمل طور سے لوگ واپس نہیں آئیں گے اس وقت تک مسلمانوں کے لیے دنیا کے اندر عزت اور سربرندی نہیں مل سکتی اللہ کے سب نے فرمایا تھا حتیٰ طرز اور دین کو جب تک اپنے دین کی طرف لوٹ کر کے نہیں آؤ گے یہ جو زبوں حالی پستی اور اس طریقے سے جو پریشانیاں مصیبتیں ہیں یہ ختم نہیں ہوں گی یہ ساری چیزیں اسی وقت ختم ہوں گی جب تم اپنے دین کی طرف لوٹ کر کے آؤ گے دین چھوڑنے کا نتیجہ ہے دین کے ذریعے سے اللہ نے عرب کو دنیا کے اندر کامیابی عطا فرمائی عزت دی سربلندی دی دین پر عمل پیرا ہونے میں ہمارے لیے ہی عزت اور سربلندی ہے تو آپ کی وفات بھی کیا ہے یہ بہت بڑی مصیبت تھی اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی جو واقع ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہر العامین ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے اللہ ہر العامین ہمیں سنت پر قائم رکھے توحید پر قائم رکھے اور اللہ ہر العامین مسلمانوں کو دنیا کے اندر عزت اور سربرندی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے اور ہم سب کو دین میں مکمل طور سے داخل ہونے کی توفیق دے شرک سے بدعت و خرافات سے تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے امین یا رب العالمین و جدا کو ملا خیر وہ صلی اللہ علیہ محمد اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ